عندنا انا مرسلین محترم سامعین بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں یہ وقت کی خطبے کی مناسبت سے ہم نے سورہ دخان کی دو آیتیں پڑھی ہیں یہ ماہ رمضان کا آخری اشرا چل رہا ہے ویسے تو پورے رمضان کے مہینوں کو مہینے کو نبی علیہ السلاط اسلام نے رحم مبارک مہینہ کرا دیا فرمایا عطا کم رمضان و شاہ اے لوگو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے شہر رُم مبارک ان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اسی طرح سے پورے ماہ رمضان کو نبی علیہ شام نے رحمتوں والا مہینہ کرا دیا ہے عبادہ ابن السامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ الح نے فرمایا اے لوگوں جا اکم رمضان رمضان آ گیا اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ وہ پی رحمت یغشاکم اللہ سی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور رحمتیں بھی کوئی تھوڑی سی نہیں ہوتی بلکہ یغشا کم اللہ ہوتی ہے تم تم تمام لوگوں کو چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گھیر لیتی ہے رحمتوں کا انبار لگ جاتا ہے لیکن ان تمام پورے مہینے کی رحمت اور برکت والا مہینہ ہونے کے باوجود کے ساتھ ساتھ رمضان کا یہ آخری اشرا جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ اہم رمضان کے آخری اشرے کے دن اور آخری اشرے کی جو راتیں ہوتی ہیں یہ پورے رمضان میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی راتیں ہوا کرتی ہیں اسی لیے نبی علیہ سلاق اسلام بنسبت بیس رمضان تک بیس دنوں کا جو رمضان ہوتا تھا اس کے مقابلے میں آخری اشرے کے اندر نبی علیہ السلام کار خیر اعمال حسنا اور نیکیوں کے اعمال کرنے میں زیادہ زیادہ کوشش کیا کرتے تھے اتنی کو جتنی کوشش آپ رمضان کے آخری اشرے میں کیا کرتے تھے اتنی کوشش کسی اور دن میں نہیں کیا کرتے تھے اسی لیے صحیح ہے ان کی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یشتہد فی غیره اے لوگوں نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری اشرے میں جتنی عبادت کیا کرتے تھے نیک آمال کرنے کی جتنی کوشش اور بھاگ دور نبی علیہ السلام رمضان کے آخری اشرے میں کیا کرتے تھے مالا غیری اتنی کوششیں نبی علیہ السلام کسی اور دن میں نہیں کیا کرتے تھے اس حدیث کا اور اس میں رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر پورے رمضان میں رمضان کے بیس دنوں میں اور آخری اشرے کے جو ایام ہیں ان میں نمایاں فرق ہونا چاہیے جتنی عبادتیں آپ پہلے کر رہے تھے اس میں اضافہ ہو نماز کے اندر نماز کے اندر تلاوت قرآن کے اندر ذکر اخکار توبہ استغفار صدقہ خیرات جتنے بھی نیک امان ہیں ان نیک امان میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے یعنی جو ایام گزر چکے ہیں ان سے نمایاں فرق ہمارے آخری اشرے میں آنا چاہیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شدن ادرہ واہ سد ادرا سدم ادرا واہ واہ لہو واہ لہو او کما کالت کہتی ہیں کہ نبی احساس شام کا دستور تھا جب ماہ رمضان کا آخری اشرا شروع ہو جاتا تو آپ کے عبادت کا انداز اس اشرے میں آپ کتنی عبادتیں کرتے تھے اور کس قدر نیک اعمال کے لیے آپ مصروف نیک اعمال مصروف ہو جاتے تھے اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ سدمی ادھر نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام رمضان کے آخری اشرے میں جب داخل ہو جاتے آخری اشرا رمضان کا شروع ہوتا تو سب سے پہلے کہتے سدمی ادھر نبی السلام سم لگوٹ باندھ لیتے تھے شدید ذرا آپ اپنی لگوت کس لیتے تھے لگوت کس لینے کا کس لینا یہ اردو کا بھی ایک محاورہ ہے آپ دنیا کے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں تو کہا جاتا ہے آپ نے تو بالکل اس کے لیے لگوٹ باندھ لیا ہے اس کی وجہ کیا ہے دنیا میں انسان کو ہزاروں ضرورتیں مشغولیات ہوتی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب دو پہلوان اکھاڑے میں کشتی لڑنے کے لیے مقابلے کے لیے اتر آتے ہیں تو انسان سارے لباس کو اتار دیا کندورا پین شلوار کمیز کندورا سب کچھ نکال دیا اب اتنا معمولی سے لباس پہنتا ہے کہ سامنے والے کے ہاتھ میں اس کا لباس نہ آ سکے اور مقابلے میں لباس رکاوٹ نہ ڈالے پھر جب اکھاڑے میں اتر گیا لگوٹ باندھ کر کے تو اب دنیا میں بیوی کی بچوں کی کاروبار کی دنیا میں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی اس پہلوان کی صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے ایک ہی ایک ہی چیز مد نظر ہوتی ہے کہ سامنے والے کو کیسے زیر کر دی تو نبی علیہ کے متعلق ام منمومنی رائے رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا فصیحانہ اور بلیغانہ کا نام فرمایا کہتے ہیں شد جس طرح کے اکھاڑے میں اتر جانے کے بعد پہلوان کا کوئی دنیا میں صرف ایک ہی بڑا مقصد ہوتا ہے ایک ہی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے کہ مقابل کو کیسے کریں یہی کیفیت نبی علیہ شام کی ہوتی تھی رمضان کے آخری اشرے میں آپ صرف عبادت راہی اور نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے نیکیوں کے علاوہ کسی اور چیز اطاعت اور عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر آپ کو نہیں رہتی تھی نمبر دو کہتیشاہ واہل نشا اس کائنات میں پوری دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی بیویوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں اپنی بیویوں سے الفت محبت دل لگی مزاق دل جوئی ان کے حقوق کو ادا کرنا ان کا احترام ان کا اکرام نبی الحابط زیادہ کسی نے نہیں کیا اور یہ بھی یاد رکھو اس دنیا میں سب سے بہترین عورتیں جس کو مل سکتی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کائنات میں ان ازواج متحرات سے بہتر باخلاق دیندار تقوا شیار کوئی عورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام فرماتے کیا ہیں حضرت آشا کہتی کیا وہ وہ ہم آخری اشرا لگ جاتا تو آپ ازواج متحرات اور اپنی اپنی بیویوں سے بھی کنارا اختیار کر لیتے تھے کیوں عبادت الہی نہیں رکاوٹ ڈالنے والی تین بڑی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو انسان کا نفس ہوتا ہے نمبر دو انسان کا مال ہوتا ہے نمبر تین انسان کی اولاد اور اس کی بیوی ہوا کرتی ہے نبی علیہ اسلام کو ازواج متحرات بھی عبادت الہی میں رکاوٹ نہ بن سکتی تھی نشان آپ عبادت الہی کے لیے بالکل وقت ہو جایا کرتے تھے نمبر تین وہ احیا لئی لہو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں ساری رات نبی علیہ السلام عبادت الہی میں گزار دیا کرتے تھے آپ دنوں میں مسرد احمد بن حمل کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کان رسول اللہ وسلم یخل تو فل اشرین بین نو میں وسرا نبی علیہ السلام کا بڑا عجیب و غریب منظر تھا معاملہ تھا پہلے رات رمضان سے لے کر کے بیس میں رمضان تک تو نبی علیہ خان رمضان کی راتوں میں عبادت بھی کرتے تو فل کی نو اول عبادت بیس رمضان تک تو نبی علیہ خان رمضان کی راتوں میں عبادت کرتے تھے لیکن لیٹ کر کے سو بھی لیتے تھے کچھ آرام بھی کر لیتے تھے ضرورت بھر آپ اپنی نیند لے لیتے تھے لیکن کہتی ہیں جب آخری اشرا آ جاتا تھا سمرا و سدم ازرا سمرا و دمی ادھر لیکن جب آخری اشرا شروع ہو جاتا تھا تو نبی علیہ السلام عقیداتیں اب نیند اور عبادت میں دونوں ملی نہیں رہتی تھی بلکہ آرام اور نیند ساری چیزیں ختم کر کے مارا وہ و شدم ادھر صرف ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے دعا کرو ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں یہ مقدس مقدس راتیں یہ مقدس ساحت یہ بابرکت مہینے کی آخری اگر گزر گئی تو پتا نہیں اب آئندہ کسی کو ملے یا نہ ملے اسی لیے نبی علیہ نے فرمایا یہ رمضان کی جو گھڑیاں اور جو ساحتیں تم کو مل گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھا لو اور کوشش کرو کہ مہینے کے خیرات و برکت سے تم اپنی مقبرت اور بخشش کراؤ نبی علیہ فرماتے ہیں ادا لم اے لوگوں ذرا بتاؤ رمضان کے مہینے میں جس کی مفرت اور بخش نہ ہو سکی تھا متا اب زندگی میں اور کون سا موقع مفرت کا باقی رہ گیا ہے انسان کو چاہیے کہ رمضان کی ہر گھڑی اور ہر سال اور ہر ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت احساس توبہ استفار ذکر اور سان اور اعمال صالحہ میں گزارے چوتھی چیز کہتی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے چوتھی چیز جو میرے نبی علیہ السلام شام کو دیکھا کہ ماہ رمضان کے آخری اشرے میں قضا قضا اکیلے سے عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری اشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ جگا دیتے تھے پورے گھر والوں کو بھی عبادت میں مشغول رکھتے تھے چنانچہ اس کی زیادہ وضاحت زینب ربی بت النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ماہ رمضان کے آخری اشرے میں نبی علیہ سرات اسلام رات کے بعد خود عبادت کے لیے اٹھتے لم اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلاط اسلام رمضان کے آخری اشرے کی راتوں میں اپنے گھر میں کسی بوڑھے کسی جوان اور کسی بیمار یا کسی بچے کو آپ بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے سب کو اٹھا کر کے اگر کوئی بیٹھنے کی طاقت رکھتا ہے یہ کھڑے ہو کر کے عبادت نہیں کر سکتا اگر صرف بیٹھ کر کے عبادت کرنے کے لائے تھے تو اللہ فرماتے اٹھو تم بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور مسرد احمد بن محمد امام تبرانی نے مفسرن اور امام ہے ترمیدی رحمت اللہ علیہ مفسر امیر المومنین علی نبی صالب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا بڑا عجیب و غریب دستور میں نے دیکھا کانا یو کے دو اہل رمضان ماہ رمضان کے آخری اشرے میں صرف آپ عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ کانا یو کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو اپنی بیویوں کو ازواج متحرات کو تمام لوگوں کو بیدار ہو کر ہو کر کے عبادت الہی کرنے کا حکم دیا کرتے تھے آگے کہتے ہیں وہ کل صغیر وہ یوتی کل یوتی کل کے ہر وہ انسان چاہے چھوٹا ہو یا بچہ ہو بیمار ہو مریض ہو یا بوڑھا ہو ہر انسان آپ کے خاندان اور آپ کے گھر میں جو بیٹھنے کی طاقت رکھتا تھا آپ اس کو بستر پر نہیں رہنے دیتی تھی یہ آپ کا رمضان تھا یہ آپ کے آخری اشرے کی عبادات تھی لیکن افسوس سر افسوس نبی علیہ سرا و سلام تو رمضان کا آخری اشرا فرمایا تو لگوش کسلیاں سوائے عبادت راہی کے اور کوئی کام نہ رہ گیا لیکن اب تو ساری رات عبادت میں رہتے ساحل و عیال کو عبادت میں مشغول رکھتے لیکن آج ہم مسلمانوں کا آخری اثرا مارکیٹ میں گزرا کرتا ہے شاپنگ مال میں گزرا کرتا ہے بچوں کی عید کی تیاری کرنے میں گزرا کرتا ہے آج جہاں سال بھر جتنی بھیڑ نہیں ہوگی اس مسلمانوں میں اتنی بھیڑ اور ساری رونق ساری ایسا سارا آخری یہ بازار اور شاپنگ سینٹر کے حوالے کر رکھا ہے مسلمانوں کون سی کو کتنا تم نے فائدہ اٹھایا ذرا غور کرو ہر آدمی کرے گا پھر ترابی کی نماز پڑھے گا بیگم کو لیا بیٹیوں کو لیا اور بیٹوں کو لیا اور سب سارے مل کر کے بازار میں نکل گئے اب اگر صحت تک لوٹ آئے تو گنیمت ان کی ساری سب قدر اور ساری لیلت القدر رمضان کا ساری آخری اشرا ہمارا اور آپ کا آج روڈوں پر بازاروں میں گزر جایا کرتا ہے نبی نبی علیہ علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ السلام رمضان کے آخری اشرے کی راتوں میں سوائے عبادت الہی کے کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی مانوں میں اس اشرے کے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اکور کو استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اس اشرے کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت فضیلتیں دے رکھی ہیں ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس آخری اشرے میں اللہ تعالیٰ نے لہلت القدر رکھا ہے لہلت القدر اور اسی مناسبت سے ہم نے تلاوت کی لہلت القدر بڑی فضیلت والی رات ہے صحیح ہے ان کی روایت نبی علیہ الہ سراطام رماتے ہیں من کام القدر ایمان تقدم من ذنبه اے لوگوں ماہ رمضان کے اندر لیل القدر کو جس شخص نے بیدار ہو کر کے ٹائم نکال کر کے قیام کیا اللہ کی عبادت میں مشغول رہا جو انسان لیل القدر میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا اور جس نے قیام کر لیا وہ پھر الحما تقدم دمبی پچھلی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا یہ میرے بھائی یہ لیلت القدر قدر ہے اس لیے رت القدر کی بڑی فضیلت احادیث میں اور قرآن کے اندر آئی ہیں نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا تقریباً آٹھ فضیلتیں آٹھ فضیلتیں تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی قرآن میں بیان کی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ نمبر ایک اللہ نے فرمایا انا الد فی لیلت مبارکہ لوگوں میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لے لتم مبارکہ کے اندر اس آئے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لے القدر کو لے لتم مبارکہ یعنی برکتوں والی رات قرار دیا ہے یہ بڑی فضیلت ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں والی بنایا دوسری فضیلت ذرا غور کرو وہی فرق و کل امر حکیم امر ان دن اللہ نے فرمایا ہر بڑے بڑی چیز کا موت کا حیات کا زندگی کا رسک کا صحت اور تندرستی کا ان تمام بڑے بڑی چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی لہرۃ القدر میں کیا کرتا ہے اے اے اللہ تعالیٰ نے دوسری دوسری فضیلت دے رکھی ہے کہ ہر اچھی بڑی چیز کا فیصلہ فرق و کلو امر حکیم ہر حکمتوں والا عمل فیصلہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس رات میں کیا کرتے ہیں آپ کو کتنا رشتے ملے گا اور کتنے بچے پیدا ہوں گے آپ کتنے کتنا مال ملے گا اور کتنی صحت ہوگی ان تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین اسی رات میں کیا کرتا ہے نمبر تین تیسرا تیسری فضیلت اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی لہ رت القدر ہم نے قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے یہاں دو فضیلت بیان کی گئی ہے دور کرے آیت میں لہ رت القدر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لہرۃ القدر میں عزت والی رات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس لہ القدر کو عزت والی رات قرار دیا ہے بڑی عزت والی بڑی برکت والی مفرت اور بخش والی یہ رات ہے اور یہی وہ رات ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے لیے منتخب کیا ہے اور چوتھا چوتھی فضیلت اللہ نے ارشاد وما ادرا کما القدر اے نبی آپ کو پتا نہیں آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جتنی فضیلت میں نے لے القدر کو دے رکھا ہے اللہ کے بعد اس کائنات میں نبی علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں گزرا لیکن لہ القدر کا مقام اور لہ القدر کی یہ فضیلت ہے یہ اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں اے ہمارے نبی ہم نے بہت کچھ آپ کو دیا ہے لیکن لہ القدر کی فضیلت تک آپ کے علم کی رسائی نہیں ہو سکتی وہ ماں ادرا کما لہ القدر آگے رب العالمی نے فرمایا خود اللہ اکبر رت القدر خیر من الف شہر یہ بھی ایک صبیرت ہے کہ لہرت القدر ایک اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے آگے رب العالمین نے ساتھ نمایا چھٹی فضیلت بڑی ہے تنزل والروح من ایسے ایسی مقدس رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالی کے بہت سارے فرشتے آسمان سے زمین پر اتارے جاتے ہیں اور فرشتے خالی ہاتھ نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے آئے ایک دو کی تعداد میں نہیں بلکہ کہا جاتا ہے اس رات کو لئے القدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت کے اتنے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں کے لیے چھوٹی پڑ جاتی ہے یہ زمین کافی نہیں ہوتی اسی لیے اس کو القدر کہا گیا ہے اتنے رحمت کے فرشتے اس رات کو آ جاتے ہیں زمین پر کیونکہ لہ رت قدر کا موقع ہے یہ شب قدر اس امت کو ملی ہوئی ہے اس کے بعد ذرا دیکھو وہ روح ہو اللہ فرماتے ہیں سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل امیر بھی اس رات لے القدر میں زمین پر آیا کرتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے اگر معلوم ہو جائے آج کوئی رولا بھر کوئی بہت بڑا بادشاہ یا کہیں پتہ جائے ججا کوئی فلم اسٹار آیا پھر بڑا دیکھو پھر لگتی ہے رولا بس جگہ نہیں ملے گی کبھی تم نے سوچا جس رات کو تم نے سونے میں گزار رکھا ہے جس رات کو تم نے مارکیٹ میں مجبور کر رکھا ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس زمین پر کون آیا ہے اس زمین پر چبرہیل امین تشریف آئے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے اور ہماری ساری رات رو اور بازاروں میں گزر جائے سچی فضیلت ساتویں فضیلت بڑی عجیب و غریب ہے اللہ نے فرمایا سلام سلام سلام یہ رات سلامتی والی ہے دو معنی ہیں سلامتی کے ایک تو یہ ہے میرے بھائی جو سلامتی والی رات اس رات میں جو بھی عبادت کرتا ہوا قیام کرتا ہوا اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہوا ملا اللہ تعالی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو جہنم سے محفوظ کر دیا وہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا اور دوسرے ہمارا یہ سلام یہ ساتویں بڑی ہے سلام اے کو یہ للت القدر سلامتی والی رات ہے سلامتی کا دوسرا معنی جبرعی امیر اور رحمت کے فرشتے جب اس زمین پر آتے ہیں تو للت القدر ہمیں قیام کرنے والا عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے رونے اور پھر والے جتنے لوگ ملتے ہیں جبرئی امین اور سارے فرشتے سب ان پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی السلام علیکم کہتے ہوئے گزر جایا کرتے ہیں فرشتوں کی اور امین کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی دعا دینے والی یہ رات ہے آخری اور آخری فضیلت جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ نے ایک ایسی صورت نازل کی ہے جس صورت کی پہلی آیت سے لے کر کے آخری آیت تک ساری آخ صرف لیلت القدر کی فضیلت مناسب ہوئی ہے وہ ہے اندا لے کی فضیلت کے اور کوئی دوسری چیز بیان نہیں کی گئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو آنے کا مال کی تفصیل مالی وہ ہی دو ہم نے جو بیمار ہو سکا کلیہ فرما دے جو مقروض تھا ان کے قرض کو ادا کرا دے اللہ رب العالمین ہمارے قیام اور سیام ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے الہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں وہاں کے حکام کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما ہر اچھے اعمال کی توفیق دے ہر برائی سے ان کو روک لے اللہ رب العالمین ہر انہیں وہی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو امت کے لیے ملت کے لیے قوم کے لیے مسلمانوں کے لیے فائدے مند ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو امت کے لیے اور ملت کے لیے قوم اور مسلمانوں کے لیے نقصان ایمان دے ہو اللہ رب العالمین ان کی اوسر اللہ رب العالمین ان کی نصرت و مدد فرما اور خصوصاً جس جس شہر کے اندر ہم رہا کرتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ رب العالمین کو صحت صحت اور آفیت میں رکھے اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے ہر فتنے ہر شرور ہر برائی اور ہر خطرناک چیز سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمتم اللہ ان بالعدل القربى عن الفحشاء ایسا والبغي ویسا شاج ول بُن الله رقم وادعوه کرون لكم کرد او ہوا اکبر